نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہتا ہے اسلام میں ہوں پناز اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے شو کے ذریعے ہم آپ کے سامنے وہ تمام سوالات وہ تمام ورودھ بیان لے کر آئیں جن کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے قرآن حدیثیں کیا کہتی ہیں اسلام کے اسکالرس کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں اور صحیح سوچ صحیح وچار دھارا آپ بنا سکیں یا اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکیں اور آج جس مدعے کو لے کر ہم آئے ہیں وہ ہے کیا اسلام میں عزت کے نام پر ہونے والے قتل چاہے پھر وہ کسی بھی سندر میں ہوں وہ بیٹی کی لحاظ سے ہو پریوار میں مہیلا کے لحاظ سے ہو یا اور کوئی رشتوں کے لحاظ سے ہو عزت کے نام پر ہونے والے قتل کیا اسلام میں جائز ہیں کہیں سے بھی انہیں جسٹیفائی ٹھہرایا گیا ہے اور کیا آنر کلنگ کا کوئی کانسیپٹ قرآن حدیثوں میں ملتا ہے یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسلام کے جانکار اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ مولانا قادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں مسلم دھرم گرو ہیں اسلام کے جانکار ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو حدیثوں کو پڑھا سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز عام آدمی انسان بہت اعلیٰ چیز کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت قتال جنگ عہد ان تمام چیزوں کی چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو رشتہ دار ہو باپ ہو بہن ہو ماں ہو قبیلے کے ہوں اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں کوئی بھی ہو کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم اگر جان کر کے کسی کسی نے کو قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں ہے وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا اتنی لمبی نے تمہید بتائی اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا for example chapter number forty seven کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میسکار قتل و قتال نہ کر دے چیپٹر نمبر نائن فائیو کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرقین کو جہاں پاؤ گھیرے میں لو ان کو گھات میں لو اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں زکات نہ دے دیں نماز نہ قائم کریں یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں یعنی کہ اور لانگ اسٹوری شارٹ میں جاتے ہیں سمپل سا سوال کرتے ہیں اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے مجھے سمپل آنسر دیجئے گا سر لمبا نہ کیجئے گا بہرحال میں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے پرابلم ہے کچھ آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت دوسری چیز کوئی باپ آپ نے سن لیجئے آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا باپ نے بیٹے کو قتل کیا خاما خان ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پڑتا نہیں کر سکتا جب تک کہ نویت نہ ہو نویت کو ظاہر کیجئے میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایکشن ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا یہ منگھڑت سوال اور یہ اس کا آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا کنڈیشن قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر آنر ہاں؟ کلنگ کیا ہوتی ہے پھر اور آنر کلنگ کا مطلب میں آپ کو دے دیتا ہوں میں آپ کو دے ہاں، دیتا ہوں بتائیے کلیئر کیجیے نا جائے سر میں کلیئر کرتا ہوں میں نے آپ کو تین چیزیں دی تھی آپ نے سنا نہیں تھا آڈینس سن چکے ہوں گے ہاں۔ تین چیزیں میں نے دی تھی تین کیٹیگرائزیشن کیٹیگرائزیشن نمبر ون بلا وجہ قتل کیا آئی ڈونٹ کیئر کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی یہ غلط ہے حضرت حضرت سن لے ارے سن رہے ہیں آپ کی بات آپ حوالہ دیجئے جی، ایسے تو میں بھی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اس کا حوالہ دیئے کہ فلا مقام پر فلا جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا مسند احمد حدیث نمبر 346 آپ ہاں، الفاظ حدیث بیان کیجئے الخطاب حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک خطاب نہیں ہے وہ عمر بن خطاب ہے قتل کیا پیدے الفاظ صحیح کیجئے عمر بن خطاب خطاب نہیں خطاب ہے وہ لفظ لفظ کو صحیح بیان کیجئے خطاب ہی بولا ہے سنے کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے تاریخ دین کے اوپر کیا سزا ہے تاریخ کا مطلب کیا ہے آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے تاریخ ہاں, جی۔ ہاں، ایک منٹ جو آپ نے سوال کیا اسی پر کی سزا بتا دیں بھائی جان بھائی جان بات سنیں تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تاریخ پڑھ رہے ہیں یا تا سے تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں الف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں الف سے تاریخ کوئی آیا نہیں پوری عربی زبان میں اگر ہو تو مجھے دکھا دو ارے باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ ہاں آپ جی، بولنا کیا چاہ رہے ہو منہ چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑو غلط ہندوستان کی بات ہے پاکستان کا نام مت پاکستان کا نام میڈم پاکستان کا نام ہندوستان کی بات کر لیں گے پاکستان کا نام مت لیجیے ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ غلط پاکستان جی، جی، ہندوستان صاحب آپ کریں جواب میں بتاتا مینول سالک section O two point zero clearly states according in the book of justice clearly states ایک باپ کو اور ایک ماں کو یہ اس eh, حضرت امام شافی رحم اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے عمدہ تو سالک دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے مولانا صاحب جانتے ہوں گے ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے جی حضرت کیا کہتے ہیں آپ نے یہ جو بیان کیا پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ تاریخ دو طریقے سے ہوتا ایک تو سے سے تاریخ تاریخ ہوتا ہوتا ایک آپ آپ بولتے ہیں کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو سمجھ لیجئے یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے سر میں نے آپ کو بتایا ہے میں آپ کو ہوں page number 584 hundred eight Hindi میں بات کیجئے میں تھوڑا انگلش کم سمجھتا ہوں انگلش میں کم سمجھتا ہوں فائیو وائب نہیں آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا پھر سمجھ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے میں کیا کہہ رہا ہوں الفاظ حدیث پڑھیے ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے حلال نہیں ہے نہ تین باتوں میں سے الفاظ حدیث پڑھیے الفاظ حدیث الفاظ حدیث پڑھ جی، جی، ایڈم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں آپ الفاظ حدیث اور کیا اچھا تو میں یہ پڑھ دے نا چلے جائیں میں اپنے دو ہزار پانچ سے چونتیس پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف کس کتاب کا بتائیے میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بےہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے کو پڑھنا نہیں آتا آتا کو کو نہیں آپ آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو نہیں آتی کیا کے آنے کے بعد یہ کہا کے لیے آن کے بیٹھے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی وہ تو غلط بول رہے ہیں تو ان کو کیا آتا ہے یہ کہا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جی مجھے مجھے ایکسپوز کر دیں سورت توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھ دیں پلیز دیکھیں ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین ان کی غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا ارے قرآن کی آیت قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے کسی کو ستایا جائے میرے ناظرین دیکھ لو